تقریر کے بعد فصل نہیں کاٹنا اور دوست کتنے کی تشریف فرما ہے دورے بازی کے بغیر فقیر کے معروضات کو سننا ہے الحمد للہ رب العالمین وسلام السلام علی سید المرسلین وعلی نبی و صحاب اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم به ما لك من الله من ولي ولا نصير وفي مقام آخر وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله مولانا العظيم علماء الكرام اور مشاعر معذر سامعین السلام علیکم مجھ پر ساکی صاحب نے وقت کی پابندی کی پابندی عائد کر دی ہے میں نے اگلے دن جامعہ نہیں کی اجلاس میں کہا تھا کہ جلاحے کی ڈوری اگر الجھ جائے تو اس کو سلجھانے کے لیے وقت درکار ہے چودہ کروڑ عوام نہیں بلکہ پوری دنیا انگریز کے جال میں الجھی ہوئی ہے اس کام کو سلجھانے کے لیے مختصر وقت نہیں چاہیے اور عوام و شاید کو بھی اپنے دلوں میں وقت نکالنا ہوگا عوام کو بھی بلکہ یہ تہیا کرنا ہوگا کہ ہمارا مجاہد ملت مولانا محمد عبد الستار صاحب نیازی بدھ و ایک کردار ہے جناب محترم پیر محمد افضل قادری صاحب انتہائی ضرورت مند شخص ہے مولانا محمد محمود انتہائی دلیر شخص ہیں ان کے تمام جذبات اور خدمات کو اور مسائل جمیلہ کو جو انہوں نے پیش کیے ہیں ان کو سناتے ہوئے میں اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں اور امام کی بالخصوص توجہ طلب کروں گا کہ دشمن کی شکست سب سے بڑی یہ ہے کہ دشمن کے تمام منصوبوں کو خاص میں ملا دیا جائے اور اپنی فتح یہ ہے کہ دشمن کے منصوبوں کو خاص کہ بے پرواہ بنا رہے غیر سسٹم میں اپنا خانہ بل میں اپنا خانہ مگر کشیدہ میں اپنا خانہ مگر کشیدہ بجانے من کے کرتے سر خریدا

سبا ہے میں وہ ہر دفعہ شریعت سے ٹکراتا ہے بولو کیا ہے ٹکراتا ہے تو پھر حضرت کے پڑیں گے یہاں پر امام محمود آدمی اور بابی احمد اللہ علیہ انہوں نے روح مانی میں یہ لکھا کہ اگر انور کی شریعت متحر کے مقابلے کوئی مکمل آسان اپنے ودا کرتا پیش کر دیتا ہے تو ایسا شخص اعتقادی طور پر کافر اور مشرق ہے بولو کیا ہے اعتقادی طور پر جس نے ہمیں توجہ دس گوتی دیے ہے کس سے الیکشن ونٹری کونسل خبر بنائے ہیں سیوا بادی نے پھنگے میاں نچار بھی لے گئے ساتھ نہایا یا ان حضرات کی سوچ اور ذہن وہی کام کرے گا جو کا کرتا اسلام کے متصادم ہے اسلام کے محبوب نہیں اسلام الیکشن کی اسلام میں اجازت نہیں الیکشن اسلام کا قتل ہو الیکشن سے اسلام زندہ نہیں ہو سکتا بات سمجھیے گا دیکھا ہے میں نے میں نے میں نے پہلے یاد کیا ہے کہ وقت یہ تو وقت نکالنا چاہیے بات جی جی میں بات کر رہا ہوں بات کرتا ہوں میرے کو نے مزہ کھلایا ادھر دیکھیے موضوع کا بات کروں جی جی۔ کی موضوع میں بات کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک منصوبہ سانپ اور بچھو ہے دوسرا سور سے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے اس سوراخ میں اس سوراخ